رام ہو سب چند بو گا ایک پہل جب پہلے زندگی چند بو گا نا پناہ پن ایسن دوسرا دمن بیوی سے قبر کا سفر زندگی چند روز ہے کا قبض ہے اگر کل پہ اسے اٹھا نہ رکھ کرنا ہے جو بھی کر گزر زندگی چند روز ہے کسی مار کے چین سے رہ سکے گا جب مرد خدا خدا سے ڈر زندگی چند روز آئے مرد خدا خدا سے ڈر زندگی آئے زندگی چند روز ہے زندگی آئے زندگی چند روز ہے زندگی چند روز اللہ اسلام کی خدمات ہمیں دے ان اگلے مسلمانوں کی یادات ہمیں دے مثل حضرت خالد کا وہ جذبات ہمیں دے ہم جان دے تجھ پر تو فتوحات ہمیں دے قوت میں ہم مور سلیمان بنا دے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے فرقہ ہے اب اسلام کے ستر بہتر اللہ نہ مر جائے یہ آپسی میں لڑ کر کچھ ایسے مسلمان ہیں جو فرقے ہیں دربل کچھ ایسے ہیں جو گئے وہی کو ترک کے رہبر یا ربت پہلے نبی محتاج نہ کرنا غیر کی غلامی کا عطا تار نہ کرنا مرد خدا خدا نے رس زندگی چند روز ہے اے مرد اے مرد خدا مرد خدا مرد خدا خدا سے دل زندگی چند روز ہے مرد خدا زندگی چند روز ہے

مسجد میں مسلمانوں کی ہوتی ہے جماعت وہ بات بھی کرتے ہیں باخلا کا مدوت کر رکھتے ہیں دل میں حسد و سینا عداوت بیدار ہے یہ اس سے تو اس سے اسے نفرت یہ جان لو آپس کی لڑائی نہیں اچھی توحید تو بچی میں جدائی نہیں اچھی مسجد کی نہ درگاہ کی دلوں میں رہی عظمت عرصوں سے تعلق نادا سے تمہیں رغبت اور مدرسے کے علم کے پڑھنے سے ہے نفرت آخر کہاں جاتی رہی اسلام کی غیرت تم اب بھی سمجھ جاؤ تو مشکل پن کیا ہے توبہ فلاتا بھی دروازہ کھلا ہے ذلت تحقیر کا یارا نہیں کچھ بھی اور ملک کو بھی زور ہمارا نہیں کچھ بھی سچ یہ ہے کہ دنیا میں گزارا نہیں کچھ بھی اوروں تو ہے ہم کو سہارا نہیں کچھ بھی ہر چار طرف سے یہ صدا آتی ہے مولا مالا سب اسلام کی جاتی ہے مولا بن سکتے ہو خود کو جو لگ جائے جگر کر خواجہ جی تمہارے ہیں ولی غوث ہیں رہبر عثمان ابو بکر عمر سکتے پیمبر کیا غم ہے کہ جب اقدا کشا ہے علی حیدر محبوب خدا جب سے تمہارا ہی نبی ہے کس اس کی پھر تم سے دو عالم میں کمی ہے جب دوسروں کی لیلی پنا جا رہی وقت تم سمجھتے عداوت وہ لوگ تو اپنوں سے نہیں رکھتے ہیں رغبت وہ کس طرح کر سکتے ہیں مسلم کی حمایت کھانا بھی تو آپس میں مل کر نہیں کھائے بتلاؤ تمہیں بتائیں مرد خدا کتاب دل زندگی چند روز ہے مرد خدا خدا کے دل زندگی چند روز ہے